وأشهد أن لا وعلى کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو سو میں بھیجیے اور میں جو تمہیں اللہ کی رکاس منہ ہوں اللہ رب اللہ کی طرف سے خوشخبری دینے والا ہوں اور اسی کی طرف سے ترى کائنات میں جو چیز جس شے کی محتاج ہے جس چیز کی محتاج ہے اسے وہ اکیلا بغیر کسی شریف کے بغیر کسی سے مدد لیے کے وقت ہوگا شریف بھی ہر طرح کو اس کی حالت اور روپ مہیا کر رہا ہے اس لیے عدالت بھی ایسا کرنے والا بھی ہو قائم رکھنے والا بھی ہو اور روٹی دینے والا بھی ہو تو جتنا کچھ میں کرنے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لالچ نہیں ہوگی اس کی نصیحت میں بھی کوئی شریف نہیں ہے جیسے پیدا کرنے میں خیال رکھنے میں بندی دینے میں اس کا کوئی شریف نہیں ہے ویسے ہی اس کا علاج کے اندر ملکیت اور بادشاہت میں بھی اس کا کوئی شریف نہیں ہے اور اس کی بادشاہت اور ملکیت کی حدود متعین نہیں ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ بادشاہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی ملکیت کے حضور کتنے ہیں وہ اکیلا ہی جانتا ہے اللہ اکثر کو مستری ہے اس کو فروغ ہے بنا کر جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے جو زمینوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے اور جو ان کے درمیان ہے وہ بھی اسی کا ہے وہ ماتا سرا جو دنیا میں نیچے ہے اس میں بھی اسی ہے وہ ان کا جہاں دیکھتا ہوں جا مت ہوں کہ اللہ کی بادشاہی دنیا کے بادشاہوں کی طرح ہے کوئی ہے خبر کو جانے والا تو خبر کون جائے گی کوئی خبر کو جانے والا سو گیا ہے تو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ گاڑی دے جا رہا ہے کہ گاڑی کی کر رہا ہے کوئی حکومت سے گرفتاری کر رہا ہے کوئی سرکار حکومت کر رہا ہے یہ پتہ نہیں وہ ان کا جہاز قوم نے شاعری نہ ہو تمہارا جو اصل اور حقیقی مالک ہے جو خالق بھی ہے رازق بھی ہے اور سید بھی ہے اسے کبھی نیند نہیں آتی سے کبھی سن رہی آتی جو کسی کا لوگ ساتھ رہی ہے میں ان کا جہر بھی اٹھاؤ گے میں ان کا ہو جا رہا تم ان کی بات کرو تو بھی سن لیتا ہے تم آہستہ بولو تو بھی سن لیتا ہے تم سرے سے بولو ہی نہ زبان ہی نہ کھاؤ سینے میں کوئی بات سنانا اس کو بھی جانا اللہ ہی میں سب سینے میں جا رہا ہوں یا تم ہمارے ان میں انتظار تم جب کوئی کر ریا کر لیٹ جاتے ہو چھپ جاتے ہو ساری سے اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تم زبان بھی نہ ہلاؤ منہ کے بھی نہ ہلاؤ واشنگ پہنچا تمہارے گھر روم پہ بھی ان ضرور لوگوں زبان ہلاؤ نہ ہلاؤ ہوش ہلاؤ نہ ہلاؤ آواز نکالو نہ نکالو تو سینے کے بھی جانتا ہے اتنا بڑا بات ہے کیونکہ تمہارے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے تمہارے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ سامنے بیٹھ کے بھاشے کر رہے ہو اس کو پتہ ہی نہیں چلے برابر بڑا بات اور سبیاں بیت گئی دنیا کو پتہ بھی نہیں ہے اچھی طرح کے یہ کائنات کرتے ہیں اصل کائنات کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے کرتے ہیں خود انسانوں کو اپنے بھی پتہ نہیں ہے گھر کرتے ہیں کتنے سال میں کرتا ہے کتنی زندگی بیت گئی کتنی سدیاں بیت گئی کتنی نسلیں گزر گئی ہر آنے والی نسل اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ ذمہ دار محسوس کر ہے لیکن وقت رشتہ کے پاس کرنے کے اندر نہیں کتنا زبردست مالک ہے کوئی اس سے بڑھ کر پیدا نہیں کر سکا کوئی اس سے بہتر پیدائش سامنے نہیں جا سکا اور کوئی بھی اس کائنات کے نظام کے اندر مداخلت نہیں کر اور کوئی بھی اس کائنات کے اندر کوئی وقت لا ہو الذي خلقكم من ضعف وهو العليم الغفور الذي خلق سبع سماوات طلاقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤل فرد من بصره الترى والفتور ثم ارجع البصر كرتين لم يلتمس اليك مثل الغافل وهو ولقد نزلت السماء من الشياطين فجعلناها من الشياطين عاشقنا لك على الخير تو ایسا کرو کہ مل کر اس کو دیکھو بار بار دیکھو ہزار بار دیکھو سارے مل کر دیکھو ہندوستان کہیں سے چیز ہے کہیں سے کہیں سے نہ کوئی سکون اور نہ کوئی بھی کوئی شہ نہیں ہے کہیں کوئی شہ نظر نہیں آ رہی

فذكر إن إن الله إلا من الأكبر إلينا ثم تم میں لائکوں کو محمد رسول السلم وسلم کی جبان سے نکلی ہوئی باتوں کی جو سمجھ نہیں آتی ان کے کانوں میں بوجھ پڑا ہوا ہے کیا ان کو یہ اپنے ایک جگہ اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی فہمی بھی جگہ نہیں آتی تو سیکھ ہے تاریخ ہے ان کے لیے تو پڑھنے ہے فیصلہ بڑھتا ہے سوچنا لگتا ہے کس طریقے سے پیدا کیا تعالیٰ نے اپنا بھی دیکھا کتنا بلند ہے آپ کیسا بھائی لکھا سواری زندگیاں گزر گئی سبیاں بیت گئی نسلیں گزر گئی ہیں پہاڑوں کو توڑتے توڑتے اپنے کام چلاتے چلاتے سڑکیں بناتے ہوئے زندگیاں بناتے ہوئے کو کچھ نہیں نکلا نہیں مسلسل کس طرح کی اس کا خرچ کتنا شاندار گیا ہوا ہے یہ لوگ حضرت کا شکار ہیں یہ بہرے ہوئے ہوئے ہیں ان کو ہوش نہیں ہے ان کے ہوش ٹھکانے نہیں ہے ان کو دلا کے آسمان کو دیکھے زمین کو دیکھے دالا کو دیکھے گاؤں کو دیکھے حیرالات کو دیکھے ساری چیزوں کو دیکھے شاید ان کو سمجھا جائے شاید ان کو کیے جائے سڑک کے بھی چاہیے سمجھا دیں ان کو لیکن ساتھ ہی نبی صلی ہو رہے وسلم کو تسلی نہیں بھی دے دی لگتا کیونکہ ہے ان کا ٹھیکیدار نہیں ہے ان کی ہدایت کا نہیں مانتے تو جائیں میں جائیں میں نہیں مانتے تو یہ لوگوں کے لیے ہے جو لوگ دینی معاملات کو اپنی ساتھی رنجے کے ساتھی سات بیان کر سچ بتا دو کوئی مت حقیقت بیان کر دو اس کو ذاتی میں سننے بنا اے بندے اگر تو بیس سال تک گمراہی ہی سکتا ہے اگر تجھے تیس سال تک ہدایت نہیں آ سکتی ایسا ہو سکتا ہے تو کسی اور کو غلطی گئی ہے وہ اگر دو سال چار سال غلطی لگائی گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اسے ہدایت نہیں اگر نہیں اس کو ہدایت آئے گی جو دور بھیج کر چلا جائے گا نہیں سنے گا نہیں چاہے گا بھائی آپ اس کو ان نہیں تم نہیں چاہ رہا ہوں حساب کتاب کرنے کے لیے ہمیں بچ کر ہمارے پاس آنا ہے ہم نے سب کا حساب لینا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ حساب آسان کر دے یہ کائنات کا نظام ہے جو اللہ رب العزت عزت انسانوں کی ہدایت کے لیے پیدا دے اور کسی سے آج تک اس کائنات کے نظام کے اندر کوئی غلطی تلاش نہیں کی جائے کوئی ایسا نہیں ہے تو غلطی نکال کر جی چل رہا ہے گانا گانے سے چل رہا ہے ایک طریقے سے رات آتی ہے اتنا مستحکم نظام اتنا شاندار نظام چاہیے کسی کی آنکھیں اتنی کھلی ہوئی نہیں ہے اتنی نظر نہیں ہے اپنے آپ کو دیکھ اپنے آپ کو دیکھ لیں انسان کو اللہ اپنے کتنا شاندار بنایا ہے میں تم میرے لوگوں کے لیے تمہیں آپ مان لگ رہا تھا لگ رہا تھی اپنا آدمی نظر نہیں آتا اپنے کتنی تجھے کتنا نشان بنایا ہے تجھے کتنا محکم بنایا ہے تجھے کتنا نفاذ سے پاس بنایا ہے کوئی خرابی اس عالم کے اندر ممکن نہیں ہے ایک دن چاند ٹکرا تک کے ساتھ سورج سال کی چکر ہو جائے تو دنیا ترس ایک ستارہ دوسرے ستارے سے ٹکرا جائے تو دنیا ترس ترس دیکھتے نہیں ہے چند لوگوں کے لیے نظام سے ہٹ کر سورج چند لوگوں کے لیے نظام سے ہٹ کر سورج کو اللہ رب نے کیا کر کے دکھاتا ہے تو دنیا کے بچے ہوٹل بن سکتی ہے کنفیئر بھی ہو جائے گی پتا نہیں کیا ہو جائے گا اس کے اندر وراٹ کی اس کے اندر تبدیلی کی اس کے اندر خرابی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر ذرا سی تبدیلی اس کے اندر آ جائے اس نظام کے اندر سب واقعہ ہو جائے تو پوری زندگی کا نظام سرپٹ ہو جائے ختم ہو جائے کوئی خیال نہیں کہتا ہوں دور نہ جائیے یہ تو بڑی دور کی بات ہے کسی انسان کو اللہ تعالیٰ مجبور کر دیں گے کتنی اس کے لیے مصیبت ہوگی کسی کو اللہ نیچے لگا لے کسی کی چھین لیتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے تو بڑی دور کی بات ہے میں کہتا ہوں دیکھ میرا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ ایک عمری جان لگتا ہے تو بھی اچھا نہیں لگتا کسی تصویر پر رات میں نکیل پھینک کے دیکھ لو تصویر کتنی بری لگتی ہے اسی لیے بتایا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه احسن تقويم ان الذين عملوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير فما يكذبك بعد بالدين اليس الله بيحكم الحاكمين ذرا سوچو گورنمنٹ کے لیے رب العزت کو یقین کرنے کے لیے کہ یہ تو کس ناک سے نکلتا ہے جو کس قدم سے نکلتا ہے یا منہ سے نکلتا ہے شروع ہو جاتا ہے کیا کرے کیا کہیں گے کتنا مستحکم کتنا شاندار اور یہ ہوا ہے اللہ رب العزت نے انسان کا اپنا نظام بھی انسان کے لیے شکایت کا نظام لیکن کریں گے سب لوگ کہتے ہیں سب لوگ کہتے ہیں اور دوسری جگہ ہمارا سندر بدلنا ہوگا شان اثر ہوئی ہم نے انسان کو اتنا شاندار بنانے کے بعد ربیع فرین بنا دیا بچے گا کون بچے گا کون سی جو ایمان لائیں گے جنہوں نے اللہ کو مان لیا جنہوں نے خالق کے کائنات کو مان لیا اور رہتا ہوں شریف مانا جس نے جن نے اس کو سید کا یوم مانا جس نے جن لوگوں نے اس کو رابق مانا مالک مانا مفت بڑے اعلیٰ مانا وہ بچیں گے بات سب جاتے ہیں کیا مطلب ہے یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن ترازو میں جب آزاد ہونے جائیں گے تو ان کے آزاد کم نکلیں گے اور برے زیادہ نکلیں گے نہیں آج دنیا کے اندر دنیا کے اندر ہی جاتے ہیں کوئی شخص حملے امان کی زندگی سفر نہیں کرتے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے مسلم پر گھاٹا کھا رہا ہے سر احمد جو ہے ایمان لاتے ہیں سال عمل کماتے ہیں

ذکر نظام زندگی کا اللہ نے انسانوں کے لیے پارا ہے اس کو کہتے ہیں ذکر ذکر اللہ اکبر وہاں اللہ نے فرمایا اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے دنیا کے اندر سب سے بڑی شہر دنیا میں کیا ہے اللہ کا ذکر اور آخر میں سب سے بڑی شہر کیا ہوگی لا ہے اکبر سب سے بڑی شہر اللہ کی حضام ہوگی جنہوں نے ذکر الہی کو بڑا سمجھا وہ قیادت کے اندر اللہ رب العزت کی رضا مندی حاصل کرائیں گے سب میں تو سے بڑی نعمت رضائے رہے آپ نے ہے اللہ تعالیٰ کے ذریعے کو بلائے جنتی کام کھڑے کریں گے بتاؤ کچھ چاہیے کہیں گے اے اللہ تم نے کیا یہ کیا کہنا ہے کہ تم نے جہنم سے کیا دے دی ہے جنت میں داخل کر دیا ہے اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے اللہ فرمائے گا میرے پاس اس سے بڑی شہر بھی ہے اے اللہ کو کیا ہے مارکیٹ تمہیں خبر دے رہا ہوں میں تم پر راضی ہو گیا ہوں آج کے بعد تم تم ناراض نہیں ہوگا یہ میں نے ہمارا دینا مزید ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے دنیا میں جتنی ملین میں ہوں ان کے ساتھ یہ کھٹکا تو لگا ہوا ہے کہ آج نہیں تو کل ختم ہو جانے والی ہے آج نہیں تو کل ختم ہو جانے والی ہے کیا اس کے اللہ رب العزت سچے کو ختم کر دے گا اس لیے جہاں بھی قرآن کریم نے جنت کا ذکر آیا تھا یہ بھی فرمایا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ کے لیے اس میں رہنے والے ہوں گے بندوں میں نہ بندوں میں نہ صبح مومن مربع مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں سب مومنوں کے باہر اچھے تعلقات ہیں چار محبت ہے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جگہ ہے یا لوگ کرے نیکی کا حکم دیتے ہیں بھائی یقینا تھا حکومت رکھا کر نماز قائم کرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی فرم برداری کرتے ہیں اللہ اس کے بدلے ان کو کیا دے گا ارائی کا خیال فالو ہوگا ان پر اللہ تعالیٰ اپنی حفظ کی بات کام کرے گا اللہ عزیز حکیم اللہ عزت والا ہے اللہ حکمت والا ہے اللہ غالب ہے اللہ حکمت والا ہے اللہ نے اپنے قبروں کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے جناتے لاتے تیار کیے ہوئے ہیں سدا بہار نہ سردی کا مسئلہ نہ گرمی کا مسئلہ نہ کا موسم نہ کی باری کچھ نہیں ہے جنرا کے ہے ہمیشہ رہنے والے باغات ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں اور اس کے ساتھ سب کو مست یہ ہے کہ اللہ کی بڑی رضامندی بھی حاصل ہوگی سب سے بڑی شاید اللہ کی کی رضامندی ہے لیکن یہ کن کو حاصل ہوگی ان اللہ دینا آمن و اہم آج جو لوگ ایمان جاتے ہیں صالح حضرت کماتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی دنیا میں کسی کو وہ میسر آتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں خالے عمل کرواتے ہیں ان کو دنیا کے اندر اللہ کا ذکر میسر آتا ہے کیا اس کے دن اللہ کی رضا ہوں میسر آئے گی اللہ ہمیں ان میں سے بدلا یہ کائنات کا نظام الگ الگ ہے اس میں کوئی خرابی نہیں اور یہ سب کو پتا ہے دنیا کے دارش مند کے فیصلہ دے چکے ہیں اس نظام کے اندر ذرا سی تبدیلی آ جائے تو سارا کچھ بالکل اسی طریقے سے انسان ہے اتنا شاندار نظام ہے ذرا سی خرابی آتی ہے کہیں میں کچھ پھنس جاتا ہے تو سیدھا ہے گھنٹہ کہیں کوئی دن پھنس جاتی ہے تو سانس نہیں آتا کہیں پہ ایک آدھ رات بند ہو جاتی ہے تو دل کے بارے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں کوئی گنجائش نہیں ہے نظام کے کوئی گنجائش کتنی بڑی آنکھ ہے اس میں ایک بڑی سا باہر ڈال کے دیکھ لو پتا چل جائے گا اللہ کا نظام کتنا مستحکم ہے کتنا بڑا دودھ ہے کتنا بڑا قوم ہے باقی لوگ دیکھ لو کہ کتنا نظام مستقبل ہے اس کی بھی گنجائش نہیں ہے نہ کچھ نکالنے کی گنجائش نہ کچھ ڈالنے کی گنجائش کچھ ڈالا تو بھی مصیبت کچھ نکالو نظام سے ہٹ کے تو بھی مصیبت اور میرے بھائی علی جانا کتاب آیا تم تم فکیم میں جن دونوں نگارنے کے آسمان میں بنایا زمین بنائی اور ستارے بنایا سورج بنایا اور انسان تجھے بنایا تیرے ہاتھ پاؤں تانگے ہاتھ نہ تانگ بنائے اسی پروتگار میں ان قومی آیات کے ساتھ اللہ رب نے اپنی سے پرانی بھی اتاری ہے جتنا مستحکم یہ نظام ہے اتنی ہی مستقل کے لیے آئے رہی ہے کچھ ان سے بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے ہر طرح کی مخلوق ہے آسمان اللہ کی مخلوق ہے زمین اللہ کی مخلوق ہے پہاڑ اللہ کی ہے سورج اللہ کی مضب ہے انسان اللہ کی مضب ہے اور قرآن کریم شرانہ کا کلام قرآن اللہ کی صفت ہے قرآن اللہ کا کلام ہے جس کی مخلوق میں جس کے کارخانوں میں بڑی ہوئی چیزوں کے اندر کوئی وقت نہیں پاس کیا جا سکتا اس کے روم وار سے نکلے ہوئے کلمات میں کوئی وقت کیسے متا ہے آپ کو گنگام کی تھا موسم میں تھا دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے ان کو محکم بنایا ہے اپنی ذات کے اندر اپنے الفاظ میں اپنی ترکیبوں میں اپنے کلمات میں کوئی بھائی کا علاج اس کے اندر کوئی غلطی تلاش نہیں کر سکتا چودہ فبروری کے لیے کسی سے کوئی غلطی تلاش نہیں کسی سے کوئی غلطی تلاش نہیں ہو سکی لیکن اس کو ماننے والے کتنے حالت اس کو تسلیم کرنے والے کتنے کا مقد ہے ان کو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ سب بہار کا جانے کا علاج کہیں تو اس میں خلاف تلاش نہیں کی جاتی ایسے داغے میں نہیں جاتے چودہ سدیاں بیچ گئی ہزار پڑھائی سے گھر پہ جا رہا ہے چودہ سدیوں میں کرنے کی سلطان اے انسانوں اور جنوں کے کرو اگر تم مجھے نہیں ماننا چاہتے پھر میں کر میری کیمرات سے نکل کے دکھا اور سر سے نکل جاؤ پھر اگر میری نافرمانی کرنی ہے میری حکومت نہیں گی تو میری حکومت میں سے نکل جاؤ کہاں جاؤ گے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں تو جس رات نے اتنا بڑا نظام بنایا ہے کتنی زیادہ قومی آیات کھڑائی ہوئی ہے اسی بے نگار نے قومی حکیم کی رکھائی ہے جس طرح وہ آئے تھے وہ چھوٹی آئے تھے یہ پہاڑ سورج چاند ستارے آسمان زمین یہ چھوٹی آیات ہے قرآن کریم کی آئے وہ اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کی وہ اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے ان کے بارے میں کیا اللہ حساب نہیں دے گا ان کے بارے میں اس لیے یہ بڑی آئی ان کو پڑھنے والے ان کو ماننے والے ان کو سمجھنے والے ان کے بارے میں فیصلہ دینے والے کہ ان کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے اسی روزگار نے کہا تو ہوں یہ آیات محسوس ہے ان میں کوئی کمی کتائی نہیں ہے اسی نے لیے آج خود چلاتا ہے یہ جو انجام رہتی ہے تصویر کے ساتھ ساتھوں تیار کی طرف ان کے معنی بھی روزگار کی طرف سے الفاظ بھی اللہ کے ہیں تصویریں بھی اللہ کی ہے کراس بھی اللہ کے ہیں ان کے جو مطالب ہیں وہ بھی سردار کو ریز دیے ہیں ان کو نکل رہی ہیں انہیں میں کچھ نکل رہی ہیں جو اپنے آپ کو چکر ہے کیوں اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے انسان یقین جانے گا جس طریقے سے یہ کائرات کا نظام ہے اسی طریقے سے اللہ کے دین کا دیا ہوا نظام ہے حیات کہتے ہیں بیٹھنا کیسے ہے اٹھنا کیسے ہے کھانا کیسے ہے پینا کیسے ہے چکھنا کیسے ہے رہنا کیسے ہے لین دین کیسے کرنا ہے رشتے داریاں کیسے کرنی ہے اور مال ویسی کیسے تقسیم کرنے ہیں ہر خیر اپنے لہر سن کو سن کو متعلق جس نے پیدا کیا اسی کی حکومت ہے اسی کی اسی کا حکم چلتا ہے اسی کا حکم چلتا ہے اگر کسی نے اس کا حکم نہیں ماننا تو ثابت کرے کہ وہ مخلوق نہیں وزیر حیات دنیا کمائے نہ کمائے فصلت صنعت بات آپ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 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا فاعل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا سورة آخر هذا آگے بچے ہو ان کو مثال بیان کر کے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی کی مثال سمجھاؤ ان کو ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے اور پھر زمین کے اندر گر جاتی ہے زمین سے دنیا نکلتی ہے پہلے وہ کمپلے ہوتی ہے پھر وہ ہری بھری کھیتیاں بن جاتی ہیں پھر وہ پٹ جاتی ہے پھر وہ سوکھ جاتی ہے پھر جنوبی شمالی کو سوائے کر کے رکھ دیتی ہے ختم ہو جاتی ہیں نہ وہ کھانا بچہ تیار ہوگا اے انسان یاد رکھ رکھا ہے لا ہو رہے گا کنڈیشن چاہیے جو بڑے بڑے تناور درختوں کو ختم کر سکتا ہے وہ چھوٹے سے کو بھی ختم کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی حکومت ہر جگہ میں چلتی ہے برکتوں چلتی نظر آتی ہے زمین پہ چلتی نظر آتی ہے تو اپنے آپ چلتی کیوں نظر نہیں آتی تو لاپرواہی کیسے کرتا ہے ہاں کی لاپرواہی نہیں کرتا سورج اس کی لاپرواہی نہیں کرتا کی لاپرواہی نہیں کرتا سورج چاند اس کی حکومت نہیں کرتے تجھے کیسے ضرورت ہوتی ہے تجھے کیسے ہمت ہوتی ہے اللہ کی کے تجھے جس چیز نے دھوکے طلاق کیا ہوا ہے اس کے اندر اللہ کے اللہ بتاتے ہیں زینت دنیا یہ جو مال اور اولاد تجھے برا کر رہی ہے انسان یہ دنیا کی زندگی کی زیرو کی مجھ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کے دن تیرا خلندان کام نہیں آئے گا مال کام نہیں آئے گا وہاں کیا چیز کام آئے گی ہمارے صالحہ کام آئے گی اس سے مجھے وبستہ کی جا سکتی ہے ان کے ذریعے نجات کی گنجائش ہے خیر ان سوالوں میں خیر ان سے مجھے کی جا سکتی ہے غیر سوال جو ہے بھی بس بولیں گے مثلاً مثلاً دیوانہ اپنا مسلم لگن زمین میں کے خاص سے صاف رہوگی اتنا بڑا کائنات کا نظام ہے اتنا بڑا نظام ہے جس تک انسان کی رسائی بھی نہیں ہے اس نے پتہ نہیں کیا کچھ پیدا کیا ہوا ہے اللہ رب اللہ سب کو سب پہاڑوں کو دل کو صاف کر دے گا اور زمین کو کسی میدان بنا دے گا پھر انسانوں کو بیٹھا کر کے اپنے سامنے کیا کریں گے جو ہمیں دور کو اپنے سامنے سفر سب سے یہ ساری کائنات کس لیے پیدا کی یہ بتانے کے لیے انسان کو کہ کیا بتانے والی ہے حساب ہونے والا جس نے مان لیا حساب کے لیے اپنے کو تیار کر لیا اس کے لیے کروایا جو العزت کے سامنے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے باغات ہے ہی جس کو یہ خطرہ پڑ گیا جسے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی کہ میں نے مرنا ہے کیا مجھے دن اٹھ کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے زندگی کے لمبے لمبے کا حساب دینا ہے بھائی میں جنگ چاہیے اپنا یقینی اس کا ٹھکانا جنگ جو غفلت میں پڑ گیا جو غفلت میں پڑ گیا وہ مارا گیا تو مجھے ہر کے ساتھ مجھے نہیں ہے مجھے لکھا جائے گا مجھے نہیں مہنگا رہے ہوں گے کام رہے ہوں گے اور سر کو رکھنے کی ہمت نہیں کر رہی کیا حال ہونے والا ہے کسی کو اللہ کے سامنے سر کھا کر ہمت نہیں ہوگی اپنے جرموں پر ہوئے کرواتے دیکھ روپ تو میرے بھائیوں یہ کائنات کا نظام اللہ نے کرایا وہی سے قائم رکھے ہوئے ہیں ہمیں اللہ کیا پیدا کیا ہے وہی ہمیں ہوئے ہے وہی ہمیں روزی دیتا ہے جس روزگار نظام بنایا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے اس کی نشانیوں میں سے ہم بھی ہے یہ کائنات بھی ہے اور اس کی نشانیوں میں سے اس کا یہ انتظام قرآن حکیم قرآن حکیم بھی ہے قرآن حکیم کی آیات اور ان کے الفاظ اور اس کی ترقی اور اس کے کلمات بھی ہے اور اس کی معنی بھی ہے جو انسان یہ ادا کرتا ہے وہ بھی دنیا میں کبھی بھی کوئی فساد کو بیٹھا ہوتا ہے اس کی وجہ سے رب کی کی ہوتی ہے اس کے بغیر کبھی کوئی بتا نہیں یہ الگ بات ہے کہ ہمیں روشنا ہے سنوں میں وہ بندہ ہے خدا تو جنگل کی جگہ سر ہونے کے لیے تو تیار نہیں ہوتا ہوتا ہے انسان تو بکری کی بجائے سنجید ہونے کے لیے تو تیار نہیں ہے لیکن یہ اس بات سے مجھے پتا نہیں ہے کہ جس ساتھ نے انگیز کو حرام کیا ہے بکری کو حرام کیا ہے جنگل کے لیے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے زیر سے مرنے کا خطرہ ہے اسی جات نے یہ اسلام بھی دیا ہے دین بھی دیا ہے قرآن بھی دیا ہے اور جرام کے قسم اس کی مخالفت اس کی مخالفت سے زیادہ خطرہ قرآن حکیم کے انسان کی مخالفت ہے اس مخالفت سے زیادہ خطرناک ہے اسی لیے فرمایا میں ناراضان کا کوئی ایک حق ہو کوئی ایک قبیلہ ہو کوئی ایک خاندان ہو کوئی ایک قوم ہو یا ساری کائنات ہو جس نے بھی ہمارے فکر ہمارے نظام ہمارے دستور حیات ہم نے جو کچھ زندگی گزارنے کا طریقہ اور طریقہ کو ادا کیا ہے قرآن کی بدولت جن لوگوں نے منہ پھیرا ان کی زندگی کی آگاہ کو نہیں گزر یہ دنیا بھی کن کی اچھی گزرتی ہے میں نے

کہتے ہو نا کہ ایک جھوٹ کو سچا بنانے کے لیے ہزار میرے بھائیوں نیکی کا آگے کیا ملتا ہے نیکی کا آگے نیکی کرنے کی توفیق ہوتی ہے جو فجر کی پڑتا ہے اس کو دوست پڑنے کے لیے جو دوست کرتا ہے اس کو جب نصیب ہوتی ہے نسل کرتا ہے اسے ہی لوگوں میں نصیب ہوتی ہے اسے ہی انسان نصیب ہوتی ہے اسے ہی اللہ توفیق دیتا ہے کہ رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے سوال ایک نیکی کرنے سے کا چاہتے چاہتے جو گرم ہو جائے حکم بھی دیتا ہے موسیقی کا رشتہ سندر استعفا استفار کرو اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کے اور کر لو استفار کیا ہوتا ہے استفار استفادہ مجھے میرا زندگی سے راج کا اظہار زندگی میں نے بھی لا رہا تھا دیا اور صبح کیا ہوتی ہے نئی زندگی جا رہا ہے اللہ کی سمت مساری والی یہ سب دینا مضبوط مطلوب ہوئی گی جو بچہ تم مکان حسن راجن مسمت اور دنیا کے اندر جو وقت مقرر کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بہترین فائدہ دے گا تمہیں کافروں کے لیے دنیا بتا ضرور ہے مغربوں کے لیے دنیا بتایا حسن تو فار کے لیے مجرمین کے لیے مشرقین کے لیے مرافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو مزاج ضرور قرار دیا ہے اور وہ لوگ جو استغفار کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے حدود توبہ کرتے ہیں ان کو کیا بچتے امتنے ہیں تم بتا ہے تمہیں بہترین فائدہ دے گا اس لیے کہ وہ دنیا میں کیا کریں گے نمازیں پڑھیں گے رکھیں گے خدا خدا خیر ہم کا اپنی انفرادی زندگی میں اپنی قومی اور معاشرتی زندگی میں اپنی اجتماعی زندگی میں اپنی بین الاقوامی زندگی میں اپنی قبائلی خاندانی زندگی میں ہر مقام پر اپنے آپ کو اللہ کے قسمت کا بغیر ہے ہاتھ کے ہاتھ گھرے بیٹھے رہنا کہ حکومت اسلام نافذ کرے گی تو پھر اس پر عمل کریں گے اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا بنایا ہے اللہ جی نے کرنا کی جن کو حکومت دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں نمازوں کا انتظام کرتے ہیں کتابوں کا انتظام کرتے ہیں اور اس زندگی میں اللہ نے کیا فرمایا بلو میں بھی نہ بندوں میں نہ بات ہوں اور دیا ہوگا یا من میں بھی معلوم ہے سب نہ آنند کریں کی ہوں نہ سوال کریں تم نے کیوں نہ مومن سر اور مومن آتے مومن سر اور مومن آتے لیکن ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں نکاح ادا کرتے ہیں اور اللہ کی کرتے ہیں کوئی شخص کے دن یہ کہہ کے جان نہیں سنا سکے گا کہ میری حکومت نے اسلام نہ نہیں کیا تھا اللہ پوچھے گا کہ گھر کی الماری کے اندر میرا کام سنا تھا کہ نہیں پڑا کیا جواب ہے اللہ پوچھے گا کہ میرا کام سنا سنایا جاتا تھا کہ نہیں سنایا جاتا تھا میں نے تیرے سانگیں دیکھی کہ نہیں دی تھی میں نے جانے جی کہ نہیں دی تھی تو سن رہا تھا کہ نہیں سن رہا تھا کیا جواب ہے میںم کا بڑا شروع ہوئی مت جس سے یہاں ذکر الہی سے منہ گا جس نے یہاں نظام الہی سے منہ ہے جس نے یہاں سے پورے حیات اسلام سے منہ قیامت کے دن اس کو پنجاب ہے دنیا کے تنگ رکھیں گے رکھے مت پوری پوری قومیں چکری ہوئی ہے غلامی کے سکنڈوں میں چکری ہوئی ہے اقتصادی غلامی کے سکندوں میں جھگڑی ہوئی ہے سیاسی غلامی کے سکندوں میں جھگڑی ہوئی ہے آزادی کا صحیح اپنی الزاریوں میں پڑا ہے اس کو تفصیلی نہیں ہوتی کہ اس کو دیکھے اس سے میں جان کہ قرآن بہترین مشین ہے قرآن بہترین ساتھی ہے قرآن بہترین اسکرین ہے قرآن دنیا کے اندر انسان کا مسافر ہے قرآن انسان کا دنیا کے اندر دوست ہے قبر کے اندر جان سنانے والا ہے آخر کو جان سنانے والا ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی ہے اللہ رب العزت کا کام ہے اللہ رب العزت کی صفت ہے اللہ کی طرف آنے والا تو پورے ہے نجات کا راستہ ہے اس کے پڑھنے کا انتظام کرو اس کے پڑھانے کا انتظام کرو جس طریقے سے حوصلہ قرآن نہیں کر سکتا جب تک روزانہ کچھ سلامت نہ کرے ویسے ہی ایک سارا ایمان جب تک روزانہ قرآن نہیں جائے ایسا کرنا پڑے اس پر امن کا حضر نہ کرے اس میں آپ کی کوئی حالت نہیں آتی نہ قوموں کی زندگی میں نہ جماعتوں کی زندگی میں اور نہ ہی معاشروں اور خاندانوں کی زندگی میں نہ قبیلوں کی زندگی میں نہ زندگی میں اس نظام کائنات کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے لاگو ہونے والے اس نظام کائنات کو نہ ماننے کی وجہ سے حکومت کی جنگ لڑی جا رہی ہے ہر سے سمجھتا ہے کہ ساری دنیا میں میرا کرتا ہے اور کسی کو نہیں کہ میرے فرائض کیا ہے فرائض کو اللہ بولی سے سمجھاتا ہے ہے وہ شیطان شیطان نہیں کرتا ہے کہ بھائی کو بھی لوٹ لے ماں کو بھی لوٹ لے باپ کو بھی لوٹ لے ساری عزت کر لے اللہ کہتا ہے تم اللہ ہے عزت کا کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کسی ایک کا حصہ کسی دوسرے کو نہیں دیتا نہ مان کا حصہ نہ ہند کا حصہ نہ صحت کا حصہ نہ نہ عزت و احترام کا حصہ کوئی کسی کا کسی کو نہیں ملتا اللہ کے سالے بھرے ہوئے ہیں جس کا جی چاہے جتنا بھی چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگ نہ دے دے کسی دوسرے سے چھیننے کی کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جو کوشش کون جاتا ہے جو کتابوں میں سے منہ دیتا ہے میں نام کا جو ذکر الہی سے منہ پھیرتا ہے وہ تجیبی زندگی بسر کرتا ہے وہ سینے میں ہوتا ہے وہ مغل میں ہوتا ہے وہ حق میں ہوتا ہے دوسروں کے سے بعد ہوتا ہے قرآن تعلیم دیتا ہے نہ تو اس نہیں ہو لہرت الحیات دنیا ہوتی ہے قسمت اچھی ہو نصیب اچھے ہو جب زندہ ہو دماغ تندرست ہو اللہ تو یقین ہو اور انسان گھاٹے میں نہ ہو ایماندار اور سالے کرنے والا ہو تو عطا کرنے والی ہے ادا کرنے والی ہے نہ دنیا سمجھ سکتی ہے کسی کسی کی کی کے بغیر نہ سمجھ سکتی ہے اس کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی بات دی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے اب دنیا میں ساری دنیا اور جو دنیا کے اندر ہے سب کا سب اللہ رب کی رحمت سے دور ہے کیا شاید بچی ہوئی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونے والی ہے اللہ اللہ تعالیٰ کا جس چیز کا کے ہے ذکر الہی اللہ حکیم اور جس چیز اس کے ساتھ تعلق ہے بچے بچنے والی ہے وہ کوئی انسان ہو یا کوئی اور ہے ہو ہر وقت جس کا کتاب اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہے اس کے علاوہ ہر شاید اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اور اپنے دلوں کے دراز کو اللہ کے شکر کرنا چاہیے جنہیں دعا کے لیے اللہ کی آیت سکھانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا چاہیے اللہ کرنے کے لیے کل اس میں ہوگا اللہ سب میں کبھی ہی نہ سکا جس میں اپنی ذات کے نام رکھا ہوا ہے میں نے اپنے بڑے نام رکھے یا نہ ہم کرے ہر نام کا واسطہ لے کر کسی مانگتے سب میں کبھی ہی نہ سکا اور وہ سب کچھ کے ساتھ رکھے یا اللہ تم نے اپنا کوئی نام اپنی کسی نے اپنانی کتاب میں اتارا ہے ہم اس کا واسطہ دے کر پیسے سے مانگتے ہیں نے جو اپنا کوئی نام اپنے کسی بندے کو سکھایا ہے اس کا واسطہ دے کر بھی مانگتے ہیں اور یاد نہ تیرے کو کو نام جو تم نے اپنے غیر سکھانے میں رکھے ہوئے کسی بھی نہیں سکھائے ان کا واسطہ دے کر بھی پیسے سے مانگتے ہیں اتنا بڑا سوال اتنے بڑے واسطے اتنی زیادہ ہوتی اتنی ہم کو سزا اس لیے ہمارے اور صدر اور دنیا داری اور ان کی ساری مانگا کیا ہے اللہ قرآن کریم کو میرے دل کی رونق بنا دے اللہ قرآن کریم کو میرے دل کی رونق بنا دے میرے سینے کا نور بنا دے مجھے کو سمجھ لگے تو اس قرآن کی بدولت دور ہو مجھے کوئی دکھ آئے تو اس قرآن کی بدولت دور ہو مجھے کوئی مصیبت آئے تو قرآن کروں تو اس سے بڑی دور ہو اللہ میرا اور نہ بچانا میری پاک کو بنا دے حضرت محمد ایک ایک چیز کے بارے میں مطلب آئے گی انسان کو ڈھاپے ہوئے ہوں گی کہیں سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دے گی اور پورا نے سینے سے لگایا ہوا ہو پورا قرآن جس نے تسلیم کیا ہوا ہو جس پورا پران مانا ہوا ہو کرنا ہی ضروری نہیں ہے جس نے پر یقین کیا ہوا ہے اس کے ہر حکم کے سامنے فرما بدار ہو کر دس بستہ کھڑا ہے جس طرف پر ہلنے کا حکم ہوتا ہے اس ہے جہاں بیٹھنے کا حکم ہوتا ہے چلنے کا حکم ہوتا ہے تو چل پڑتا ہے جو کھانے کی اجازت ہوتی ہے کھا لیتا ہے جسے روک دیا جاتا ہے اس کو روک روک جاتا ہے یہ پرانے کے لیے کا فرمت بردار ہے جس کو پرانے کے لیے قیامت کے دن کوئی تکلیف نہیں آنے گی کوئی تکلیف نہیں آنے دے گا ایسا پرانے کے لیے کو ہمارے دل کی رونق کرا ہمارے سینے کا نور کرا ہمارے دکھوں کا علاج کرا اللہ رب الدی کی توفیق کے کچھ نہیں ہوتا ہم اللہ علیہ Thank you. الحمد الحمد لله لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا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 ربنا اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين امام الانبیاء صلى الله عليه وسلم کے زمانے میں شاید ہے اس کا نام غریب ہے بڑے رقم شیر کہتا تھا جتنی قیمت تھی اس کی شیروں کی کر دی جائے گفتگو میں بولا ہے گفتگو ہے الگ خناجے بلوز اس کے شعروں کو گردن پہ لکھ لو خنجر کے ساتھ بھی لکھنا پڑے تو کوئی بھی ٹھنڈا کر لو اتنے قیمتی شعر ہے مسلمان ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہا کہ نبی کہ شیر پر پڑھتے کے سنا تو قصیدہ پڑھ کے سنا تو نبی کیا کہیں اے امیر المومنین جب تک قرآن حکیم پڑھا ہے اپنے شیر اچھے نہیں اپنے شیر نہیں اچھے لگتے قرآن کریم پڑھ لیا ہے یہ شیر کھانا اچھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہر بصیرت انسان حقیقی عالم قرآن کی روح میں جاننے اور سکھنے والا کیا جواب دیا ہے فٹ ہو گئے اپنے جواب سے اور سالانہ اس کے وزیفے میں پانچ سو روپئے کا نفر اس شاندار جواب سے خوش ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عربوں کے بڑے بڑے مشہور میلے لگا کرتے تھے جیسے آج کل ہمارے یہاں نمائشیں لگتی ہیں میلے ٹھیک لگتے ہیں جو بہت بیکار ہوتی ہے جن کا کوئی زندگی کا مشہور نہیں ہوتا جن کا آپ کو یقین نہیں ہوتا ان کے ساتھ میلوں کے تو اچھا ہوتا بیوقوف ہمارا نلائک نہ چار لوگ میلوں میں جاتے ہیں ان پسند تو ہم یہی طریقے سے سیکھے پڑھنے کے لیے بتانے کے لیے کہ میں نے سال میں اتنے قتل کیے میں نے سال میں اتنی ہے کی میں نے اتنے لوگ ملک وہاں جا کے تفریح یاد کیا آج کل بھی میلے ٹھلوں میں کن لوگوں کی کھان پا لگتی ہے جن کے جن کے لیے جو سبز ہے وہ بولنے کو جی نہیں چاہتا میں زندہ ہے وہ ان میلوں کے ہیرو ہوتے ہیں ان کے لوگ دیتے ہیں ایڈوانس بکنگ ہوتی لگے ہوئے ہوتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف آنے سے پہلے بھی اربوں کے میلے لگا کرتے تھے کپال کا میلہ بڑا میں دھوپ تھا جب میرا صاحب وسلم وہاں بھی جاتے ہیں لیے قرآن کے لیے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے وہی سلسلہ ہے اللہ بھی کر رہے ہیں آپ وعدے لے رہے ہیں آپ وعدے لے رہے ہیں یا یوحنا کو پولو لا الہ الا اللہ کو لوگ لا اللہ کہہ لو نجات پا جاؤ گے ایک پیچھے آدمی کر رہا ہے وہ بھی وہ بھی آوازیں دے رہا ہے نہر وہ جس کو وہ جیتا کہہ رہا تھا اس کی آوازیں بلند ہو رہے ہیں وسلم نظر رسول اور جو اس کو جیتا کہہ رہا تھا اس کا کیا حال ہے کب بچے جا رہا سب ٹوٹ گئے برباد ہو کر ہو گیا اور نے ایسا بدترین انجام دکھایا جس سے سن کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں بیان کا وقت نہیں ہے امام الانبیاء قرآن لے کر آئے امام الانبیاء نے قرآن حکیم سنایا تو میرے میرا سب غائب ہو گئے ختم ہو گیا سر ایسا ختم ہی ہو گیا اس کی رونقیں گڑ گئی پھر کیا آواز ہوا مکہ آباد ہوا مہینہ آباد ہوا بیت اللہ آباد ہوا مسئلہ آباد ہوئی اللہ العزت کی کوشش کرنے کے مقامات آباد ہوئے آج بھی اگر ہم سچے درد سے گانے کے لیے پیدا کریں تو آج رستے میں آباد ہے آباد ہے جن کو جانے کے لیے پران آیا تھا وہ آباد ہے یہ بازار جن کو سنبھالنے کے لیے قرآن آیا تھا وہ جڑے ہوئے اللہ رب نے سمجھ سمجھ آتا قرآن کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہو جائے ہر رضی اللہ ان ساری روی ہو گا ربیم امام المبیا کے پاس آئے پرانے کریم کی آئے کتنی

امام الانبیاء کا یہ تو بہت عظیم شان مال ہے اگلی اگلا حکم کیا دیا اس کو رشتے داروں میں شریکوں میں تقسیم کوئی چیز نہیں ہوگا یہ ہے قرآن یہ قرآن سے تعلق ہے یہ قرآن کا احترام ہے یہ قرآن کے ذریعے دل کی روٹ کے ہیں یہ قرآن کے ذریعے سینے کی روٹ کے ہیں وہ جانتے تھے کہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے یہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے اس پر عمل کیے بغیر نجات نہیں ہو سکتی آج اگر سچے لوگ ہو سچے مسلمان ہو نہیں خطر نہ ہو ان ہونے ہاتھ سے کی بات میں سے ہو تو یہ مسئلے آباد یہ مسئلے آباد ہو میرا آبادی سے یہ مراد نہیں ہے کہ مقام رکھنے والا ہے چھوٹی چھوٹی مسئلے کیچڑ والی مسئلے کیچر والی مسئلے سپور والی مسئلہ میں مادہ کی سنت ہے ان کو بھرنا چاہیے ان کو بھرنا چاہیے بوڑھوں سے بھی جوانوں سے بھی بچوں سے بھی مردوں سے بھی عورتوں سے بھی اس لیے کہ مقبول کیا ہے مقبول کیا ہے ہمارے رمضان ہے اللہ کا اللہ کی یاد بلند ہونی چاہیے اصل کام یہ ہے تو میرے بھائی اس معاملے میں ہمیں سستی پائی جاتی ہے اس کو دور کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ اور ہمارے ہماری قوم جو ہے اس کے اس کے جو حالات ہیں یہ محمد سے کی تقریباً آدھی سے پہلے کے لوگوں سے کہیں آپ کے بعد آنے والے لوگ جو ہے ان کے ساتھ ملے چاہیے اللہ نے کے ہمارا ان کے ساتھ کیا ہے رحیم یہی بہت بڑی ضمت ہے مہاجرین کی جماعت ہے ایک اخذ کی جماعت ہے ایک ان کے طالبین کی جماعت ہے ایک باندھ جانے والے لوگ ہیں کبھی نیکی ہو جاتی ہے کبھی برائی ہو جاتی ہے لیکن ہمیشہ سر کرتے رہتے ہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا